اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی وہ سفید شد اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے درمیان میں ایک قیمتی اور نفیس فانوس لٹک رہا تھا اس کا سر ایک نرم گداس تکے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا اس نے ایک خالی خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی وسیع اور اس پور تعیش بیڈ روم ایک طرف دیوار گر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جن سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اس نے آنکھیں پھر سے مون لی اور ان پہ بازو رکھ لیا ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی بہت چلائی تھی یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا وہ ادھر ہی لائی گئی تھی ہاتھ سے لگی اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ وہ انجیکشن نیم بے ہوشی اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد تھا اور اس ڈوبتی ابھرتی نیم میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیوکدہ میں ہیں عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں دروازے پہ دھیرے سے دستک ہوئی یا پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا قدموں کی نرم سی آواز بیٹھ کے قریب آئی اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی صبح بخیر نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو باپ چھ نرم لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھنے کی آواز آئی وہ ہیلی تک نہیں نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اس نے بازو چہرے سے ہٹایا سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کے جانب بڑھائی ہوئے تھی لو بات کرو اس کے کم عمر چہرے پہ ایک معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بھوری لگی تھیں صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں وہ دنیا کا سب سے شفاف سب سے خوبصورت چہرہ تھا مجھے اس سے بات نہیں کرنی وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں شکر گزار ہوں لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی وہ بے حد رکھائی سے بولی عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسے ہی نرم اور شفاف رہا اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منو ان انگریزی میں دہرا دی پھر فون بند کر دیا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو میں یہاں بیٹھ جاؤں اس نے گورلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اسبات میں ہل گئی شکریہ وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوں پہ رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادت امنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی تمہاری طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا اس نے کہا ہے کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے مجھے کس نے اغوا کیا تھا وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں یہ ان نتاشاز کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے اس نے تکلیف سے آنکھیں مون لی اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں تم چھوڑو یہ سب اپنے گھر فون کر لو دو دن ہو گئے ہیں تمہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے اس نے جواب نہیں دیا بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پڑا رہا تھا اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں میں اور بہار جنگل تک جا رہے ہیں تم چلو گی اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی عائشے کے چہرے پہ ذرا سی اداسی پھیلی چلو جیسی تمہاری خوشی آج نہیں تو کل تو تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور ناشتہ ضرور کرنا مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے نرم گداس قالین میں پاؤں گویا دھس سے گئے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تھی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں کمر اور گھٹنوں پہ بہت سی چوٹیں آئی تھیں وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اس کا عکس بہت تھکا تھکا نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا متورم آنکھوں تلے ہلکے ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل پیشانی پہ چند خراشیں تھوڑی پہ بڑی سی خراش ہونٹ کا دایا کنارہ سوجا ہوا اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری وہ ایسے ہی تھے اتنے ہی لمبے اتنے ہی گھنے مگر ان کی چمک کھو گئی تھی وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی ویکس دھل گئے مگر جو تکلیف اس نے صحیح تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے انہوں نے اس کے فراک کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجا دیا تھا مگر جتنا وہ پستہ قدروسی اسے جلا چکا تھا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندر کندھے تک اٹھائی بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راک کی طرح کے لکھے تین حروف ویسے ہی تھے ڈبلو ایچ او ہو باقی کے دو حروف ری آر ای چونکہ داغے نہیں گئے تھے اس لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا شالہ ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا ہو اس نے زیر لب دہرایا وہ کون تھی کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی ہے اس کا گھر کال کرنے کا یا واپس سبانجے جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا شاید اس لیے کہ اس رات پھپھ اس کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان دو دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی عزت سے جی سکے گی کسی کو منہ دکھا سکے گی کیا ابا تایا فرقان اور تائی کا سامنا کر سکیں گے یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی اغوا ہوئی تھی اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا اسے لگا شریفوں کا بھرے میں چلا دیا گیا وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑانے لگی وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہزیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا باغیچے میں ایک خوبصورت شہانہ سی بھگی کھڑی تھی اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جوتا تھا بھگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈکن کولے کھڑی عائشے گھاس سے چیزیں اٹھا اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی آرے کلہاڑے چاقو اور ایسے کئی اوزار چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بھگی پہ اوپر چڑھ رہی تھی اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی دفتن بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی پہ کھڑی حیا پہ پڑی حیا اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا اس کے پکارنے پہ اس کے بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرے بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا وہ مسکرا نہیں سکی بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا اسے اپنے فراک سے رگڑا اور کہتے ہوئے اوپر اوپر سمت اچھالا طور اس نے ہاتھ بڑھایا مگر اڑ کر آتا سیب بالکنی کے ریلنگ میں اٹک گیا اوہ نو بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی اسی اسنا میں بھگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا بھگی گھوڑے کے پیچھے کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی وہ کھڑکی سے ہٹ آئی بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گریل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی راہداری کے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بلائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا اس نے گردن اٹھا کر اس بلند والا سفید محل کو دیکھا اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں اسے اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا ہیا نے کمرے کا نیم ہوا دروازہ پورا کھول دیا وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور سنوبر کی لکڑی کا بک شیلف آبنوسی اور سنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے وہاں بہت سی بے شکیمت کتب سجی تھیں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی اسٹڈی کے دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی وہ سب اس کی تصاویر تھیں کب لی گئیں کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی وہ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی وہ داور بھائی کے مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سے اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی ریڈ فراک میں ملبوس بال کانوں کے پیچھے اڑس تھی مسترف سی کچھ کہتی ہوئی داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریخ چبوترے کے سامنے چل رہی تھی سڑک پہ دو دکانوں کے زرد روشنیوں کا عکس جھل ملا رہا تھا اور بہت سی تصاویریں بہت سے واقعات وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی ہر سو آگ پھیلی تھی زرد سرخ لپٹیں کسی ازدہے کی زمان کے مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی وہ وسط میں کڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا شولے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے ہر سو دھواں تھا اس کے سیاہ فراک کا دام انجل رہا تھا دھواں سرخ شولے فرقلیتس کی دائمی آگ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی وہ بری طرح سے جل رہی تھی پانی پانی ڈالو میرے اوپر وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا تنفس تیز تیز چل رہا تھا گرمی اسے گرمی لگ رہی تھی وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی لکڑی کا گول چکر کھاتا زینا اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی رات ہر سو پھیلی تھی بارش تڑا تڑ برس رہی تھی سیاہ آسمان پہ کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے پھر اندھیرا چھا جاتا وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی ہتھیلیاں چھل گئیں گھٹنوں پہ بھی خراشیں آئیں اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی وہ واپس بیٹھ گئی گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا بھال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی جامنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ واپس اس سفید محل تک آئی تھی لیونگ روم کی انگیٹھی میں دو لکڑیاں جھل رہی تھیں اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد برف کی روشنی میں عجب فسو تاری کر رکھا تھا تھا جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا مگر اب چوکٹ پہ کڑی وہ دیکھ رہی تھی عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی آہٹ پہ اس نے گردن موڑی آؤ بیٹھو وہ نرمی سے کہتی ہوئی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی یہ آگ بجا دو وہ آتش دان میں بھڑکتے شولوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بوکدا کی بارش کی طرح گی لی تھی عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا آگ بجھ گئی مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے روٹ تھے جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں اب آؤ اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پہ ربڑ بینڈ چڑھانے لگی وہ میکان کے انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی اس کی نگاہیں بچھتے انگاروں پہ تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے اپنے گھر فون کر لو وہ لوگ پریشان ہوں گے مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو کیسے فیس کروں گی آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسمی کی تیر رہی تھی جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا تین دن ہو گئے ہیں اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت عائشہ نے گاڈ لیس اس کی طرف بڑھایا اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی مگر ایک دفعہ کوشش کر لو اس نے گاڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں سیاہی مائل گہری اس نے وال کلاک کو دیکھا یہاں آدھی رات تھی تو وہاں نو دس بجے ہوں گے گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی پھر فون کان سے لگایا عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پینسل سمیت سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی ہیلو وہ فاطمہ کی آواز تھی ہیلو اماں میں حیا اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی اصل میں مہوش مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں کبھی کدھر تو کبھی کدھر اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا ہے ابا ابا کدھر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں کراچی گئے تھے آج ہی واپسی ہوئی ہے اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بلاخر بحال ہوئیں دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی اچھی بتیجی ہو تم بھی کھانے کا کہہ کر غائبی ہو گئی میں پہلے تو اتنی پریشان رہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں جہان کو پوری رات سخت بخار رہا اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا معتصم المرتضی ہاں وہی اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا پھپھو فکر مند سی تھی اوہ موتسم وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھوپھو کے گھر رکنے کا نہیں کہا تھا ان کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے چلو گی گی نا ہاں چلوں وہ ذرا سا مسکرائی اس کے بالوں کے سروں سے کترے ابھی تک ٹپک رہے تھے آگ سے مت ڈرا کرو آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو تو تم کیوں ڈرتی ہو اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس میں اچھی لڑکی نہیں ہوں کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا تم نے وفا نبھائی اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشے ہم میں بہت فرق ہے چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے ہاتھ ہیا کا دبا دیا تم کون ہو عائشے میرا مطلب ہے تمہارا اس نے فکرا ادھورا چھوڑ دیا میں اس گھر کے مالکن ہوں بہاریں میری بہن ہیں اور آنے میری دادی کی سگی بہن آنے ترک ہیں مگر ان کے شوہر انڈین تھے آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں ہاں وہی مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں دادی وغیرہ نہیں تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی جواباً وہ سادگی سے مسکرائی چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے نہ ہی محرم خیر اب تم سو جاؤ صبح ملتے ہیں وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے اس لیے وہ ادھر رک گئی تھی ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطن اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی اسے کوئی سہارا چاہیے تھا اور اس نے ان تین عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا آنے آج کل استنبول گئی تھی اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیبتن کیا پوری آسینوں والی پاؤں کو چھوٹی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننے ننے موتی لگے تھے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ دونوں پہلوں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی جب اس نے عائشہ کی آواز سنی وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے اد کھلے دروازے سے کمبل تہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی بہارے گل اٹھ جاؤ اور کتنا سوگی فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی بس پانچ منٹ اور عائشہ گل کمبل سے بہارے کی آواز آئی ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے جو الگ صبح روزی کے تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی عائشہ اس کا کمبل بھی تہ کرنے لگی تم ہمارے ساتھ چلو گی ہے یا بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی ہاں ابھی تم جنگل جاؤ گی نہیں پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے مجھے ذرا کام تھا ان سے ٹھیک ہے نا عائشہ نے تائید چاہی شیور اس نے شانے اچھکا دیے وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی یہ سب کس لیے عائشہ بھگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے وہ بھگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی حیا سلیمان ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی وہ دونوں اطراف میں تھیں اور باہریں ان کے درمیان بھگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی عثمان انکل کا گھر کہاں ہے وہی مسجد کے پاس تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی ہاں مجھے یاد ہے میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اڑ کر آ رہے تھے مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی خاموش سی بیٹھی تھی اس کے گھریالے بال میں بندے تھے تمہارے ساتھ اس دن کوئی تھا عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا فروزی اسکارف میں اس کی بھوری آنکھیں سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھی ہاں وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی اچھا تھا عائشہ مسکرا دی وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بیوکدہ کے دوسرے بنگلوں کے نسبت ذرا سادہ تھا ایک بڑا کمرہ جہاں فرشی نشست تھی حریمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں وہ بہت ملنسار بہت خوبصورت خاتون تھیں شلوار کمیز پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی یہ حیا ہے میں نے بتایا تھا نا عائشہ قالین پہ ان کے سامنے دوزانہ ہو کر بیٹھ گئی دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا حیا اور بہار ایک طرف بیٹھ گئیں میں جانتی ہوں مجھے اچھا لگا کہ تم حیا کو ساتھ لائی ہو وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ اسپرے کر رہی تھیں حیا جواباً مسکرائی پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی یہ کیا کر رہی ہیں آج چاند کی اکیسویں تاریخ ہے نا آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پہ بیٹھی عائشہ اور حلیمہ آنٹی کو وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لگا رہی تھی عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں قریباً دس منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک گول سرخ سا نشان بنا تھا وہ یک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی یہ کیا اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی سوچا آج کروا لوں تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھیراپی اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تم کیوں کرواتی ہو یہ وہ ابھی تک دزدیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے انہیں ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانی کی تھی اللہ نے اس میں بڑا سکون رکھا ہے تم آنٹی سے باتیں کرو تب تک میں اور بہارے باغ سے پھول توڑ لے وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو بلا ارادہ حیا نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا سا داستانہ پہن رکھا تھا تم اچھا محسوس کرو گے یہ تمہاری اداسی لے جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پہ وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی وہ کیوں میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسلوں سے بھری ہے اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود ہی اسے چھوڑ جاتی بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا وہ تمہارے آسرے پہ آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی تو تم چند ماہ یہ کر پاتی پھر تنگ آ کر خود ہی اس کو چھوڑ دیتی بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھیں مگر میں نے اسے اللہ سے ویسے ہی مانگا تھا جیسے وہ تھی وہ تمہیں اگلے جہاں میں اسے ویسے ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتیلی کی پشت پہ رکھ رہی تھی مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے غم سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں نہیں بچے یہاں تو ہر شخص دکھی ہے ہر ایک کا دل ٹوٹا ہے سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے کسی کو مال چاہیے کسی کو اولاد کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے وہی ہمارے دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پہ رش کرتے رہ جاتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے تم مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو اس نے آنکھیں بند کر لیں وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی اسے تکلیف نہیں ہوئی وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی سفید پھول شریفوں کا مجرہ کی ویڈیو کرم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا ولید کی بدتمیزی ترکی کا ویزا نہ ملنا پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ اس کا بیو قدم میں قید ہو جانا پھر اس کا ہوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ اس نے آنکھیں کھول دی اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا کیا بنا وہ غائب دباغی سے کپ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا وہ مسئلے حل ہو گئے سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ تور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا کب کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا میں میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی لمبی لمبی نمازیں تسبیحات یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں سکتی میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں دور ہمیشہ ہم آتے ہیں اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا ہاتھ کے پشت پہ گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر جاتا ہے حلیمہ آنٹی کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا حیا لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا نہ مال نہ اولاد نہ رتبہ نہ لوگوں کی محبت بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر ایک پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے مگر جو اس بادل تڑے کھڑے ہوتا ہے اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریخ ہو گئی غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریخ لگتا ہے لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ ایک ننا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش ہی نہ ہو انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے جلنا تو پڑتا ہے بچے جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا ان کی بات پہ وہ آسردگی سے مسکرائی یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی تھینک یو آنٹی مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ایک آخری بات کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی اور کبھی لگتا کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں بھگی سڑک پر رواں تھی رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی سبز ہوا سبزہ ہوا سرمئی سڑک وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا وہ بھگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی عائشے اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی درمیان میں بیٹھی بہاریں اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھی گئی وہ حیاء کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا بہارے یہ تم نے کہاں سے لیا وہ بنا پلک جھپ کے اس باکس کو دیکھ رہی تھی یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا اس میں میرا گفٹ ہے مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا ہی نہیں وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں پانچ حروف بنے تھے باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی یہ حیا کا باکس نہیں تھا مگر یہ بالکل اس جیسا تھا یہ یہ اس نے کہاں سے لیا ہم سے ہی لیا تھا عائشہ نے بتایا نہیں ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں بہت مہنگے بکتے ہیں یہ ان میں فائیو لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے عائشہ مسکراتے ہوئے بہارے کی بات سن رہی تھی سنو وہ بہت دیر بعد بولی اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پہ تھیں تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں چھ حروف کا کوڈ ہو وہ دونوں ایک دم چونکی ہاں میں نے بنایا تھا کس کے لیے وہ بے چینی سے بولی عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا اس نے چھ حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تو میں نے بنا دیا مہینے پہلے کی بات ہے وہ سوچ کر بتانے لگی تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا تمہیں وہ یاد ہے یاد عائشہ ذرا جھیپ کر ہنسی چھ حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشے رکھ دیا عائشے میں چھ حروف ہوتے ہیں نا ترکچے میں عائشے کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا اس نے اچھمبے سے پوچھا نہیں نہیں ترکچے میں عائشے گل لکھتے ہیں مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی میں اس کا نام تو نہیں جانتی مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے اچھا ہے نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کمرے میں رکھا تھا اگر وہ وہی باکس تھا تو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمٰن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوا دیا تھا تو کیا عبد الرحمٰن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا کچھ ایسا ہی بتایا تھا اے آر پی کی ماں نے سنو کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے حیا مجھ سے بہت سے لوگ پزلس باکس خریدتے ہیں میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا عائشہ ذرا مسکرا کر بولی ہائے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی بھگی اس بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی وہاں دونوں اطراف میں سر سبز اونچے درخت تھے مدی میں عموماً سڑک کے ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے ہیں اور دوسری جانب کھائی مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا بلاخر ایک جگہ بھگی بان نے بھگی روک دی عائشہ نیچے اتری اور بھگی کے پیچھے صندوق سے اوزاروں کا بھاری تہلا نکالا حیا اور بہاری بھی اس کے پیچھے اتر آئیں اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا تم چل لو گی نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا ہاں میں بہتر محسوس کر رہی ہوں اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی بہار سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر گاتی چل رہی تھی کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف اے بلندیوں کے رب وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی وہاں ہر سو سرخ سنوبر اور ببول کے درخت تھے کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی ٹھنڈی ہوا سنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی ہیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشے کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی اس کے اتنے دنوں کی تھکن نقاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی نیا چہرہ نئی روح نئی زندگی بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہرے کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا وہ بہت مہویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی بہارے کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کی آستین موڑے رکو میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پوچھ کر پھر سے جھک جاتی وہ تمہیں منع کرتی ہے نہیں وہ کہتی ہے بہاری تمہاری مرضی ہے جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چی چاہے کرو اس نے عائشہ کے خف کی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو نہیں پہلے عبد الرحمن کی پھر عائشہ کی تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں بہت زیادہ وہ ہے ہی اتنا اچھا وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندی گھنگریالی پونی میں بال باندھ لوں بہارے مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے میں باندھ لوں میرے پاس فالتو پونی ہے اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا ہیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا باہر اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی حیا نے آنکھیں بند کر لی عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا ہے نا وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سے چوٹی بنا رہی تھی بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا میری اماں کہتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی تمہارا اور عائشہ کا شکریہ ورنہ میرے بال نہ بچتے دوست کس لیے ہوتے ہیں بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے اس نے اور عائشہ نے کن جھونکوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی یہ روادات بہارے اسے سنا چکی تھی ویکس بال ضائع تب کرتی ہے اگر اسے کھینچ کر اتارا جائے جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا اچھا اپنا پزل باکس دکھاؤ میں اس کی پہیلی دیکھوں بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا اس کا گلابی بیگ ایک زمبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی بہارے تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا عائشہ نے ہاتھ روک کر رخو میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا اوہ ہاں میں ابھی آئی بھارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکال کر اور درختوں کے درمیان اچھلتی آگے بھاگ گئی واپس کام میں مصروف ہو گئی حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فکرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی A creamy eye in silver chest, slip in a salty depth. rises from her prison green, shines as its prize is slain. وینل باکس کے کوڈ بار میں پانچ چوکھٹے بنے تھے حیا نے تین چار دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ پانچ حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا پہیلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں یہ پہیلیاں باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں مون لی اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا ہر سو میٹھی نیند تھی بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی عائشے اور بہارے وہاں نہیں تھی وہ بڑا کر اٹھی عائشے بہارے وہ متوحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی حیا ہم ادھر ہیں عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا وہ آواز کا تعقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی ساتھ ہی بھارے زمین پہ بیٹھی تھی کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے خیر تھی عائشہ اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا تنا لکڑیاں اوزار وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی وہ بھی صرف اس کے خیال سے اسے ان دو پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا تھا تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے بہت بہتر وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا تم کیا کر رہی ہو تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں تمہیں پہلی سمجھ میں آئی فوراً ہی آ گئی بہت آسان تھی اور کم از کم اس کے لیے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوالے زری نہیں پڑھنی پڑی تھی عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی مگر یہ مجھے نہیں بتاتی ٹھیک کرتی ہوں یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے اگر تم اسے خود بھوج کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو عائشہ نے کہا عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی بہار نشانے اچکا کر کہا گویا عبد الرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی تو پھر شاید ڈالی نے بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھول دار ہلکے میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا بہار گل اور عائشہ گل کی طرف سے اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا بہار گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ تاج کو چھوا مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنے گلابی زمبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو کروا لینا پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوٹل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے پھر لنچ باکس کھول کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی یہ تلی ہوئی مچھلی ہے یہ سلاد ہے اور یہ مرغاوی کا سالن ہے کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی اسے یاد تھا شروع شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھی مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کوئی کھانا نہیں لگتا تھا یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گھٹے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بھگی تک آئیں عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بھگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دی اس نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ اب کدھر جا رہے ہیں پھر بھی عائشہ خود ہی سے بتانے لگی اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ چلتی بہارے نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی وہ جو دونوں پہلوں سے میکسی ذرا سے اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی وہ کیوں ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں میرے کسی سیٹ سے موتی ہی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے اچھا وہ کیوں عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے نہیں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے بہارے کے سیب سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برے گمان رکھتی ہے جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے اور ایک دفعہ موتی نکلنا ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا اس کے آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی ہاں بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا سفید موتی اور وہ بہت خوبصورت تھا میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا وہ اس کا کیا کرے گا تم اپنے پاس رکھتی نا جواباً بہار نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئیں ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں عائشہ پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی لہریں امٹ امٹ کر آتی اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھیگو کر واپس چلی جاتی وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی پانی یخ بستا تھا اور ہوا سرد تھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہار ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نہیں نظر آیا وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی تب ہی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری سد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا لہر واپس پلٹ گئی وہ ریت پر گری پڑی تھی مکمل طور پہ بھیگی ہوئی اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی ریت کے ذرے سفید بالوں پہ جا بجا لگے تھے وہ دور سے دکھی کمر کو دکھتی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا نہ تھا اس نے بھی واویلا نہ کیا پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے وہ برداشت کر گئی اسے گرانے والی لہریں اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید اور گلابی رنگوں سے بنا تھا اوہ تم تو بھیگ گئی ٹھہرو یہ شال لے لو پتھروں کے پار چٹائی پہ بیٹھے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دے دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی چلو اب سیپ کھولتے ہیں وہ تینوں تیکون کی صورت بیٹھی تھی اپنی اپنی ٹوکری اپنے سامنے رکھے عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیانی درست میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا وہ مر چکا تھا مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلک کر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا وہ مسہور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی بہارے البتہ آلتی پالتی مار بیٹھی تھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی عائشہ نے ایک کے بعد اپنے ساتوں سیپ کھولے سب میں سے موتی نکلے سات موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا اب تم کھولو بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے پانچوں سیپ کھولے ان کے اندر سوائے خون آلود مولس کے کچھ بھی نہاتا کوئی بات نہیں ساتھ تو نکل آئے ہیں یہ بھی تمہارے ہیں عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کے درز میں رکھا پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو بہارے اور عائشہ منتظر سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھے کسی کتاب کی طرح اسے کھولا سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا وہ موتی سے خالی تھا اس نے بہارے کی سی بے دلی سے سیپ ایک طرف ڈال دی تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں رات بیو قدہ پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھل ملاتے سے تارے ٹکے تھے اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی لمبے بال تکیے پہ بکھیرے تھے نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے جب تک اس کی خراشے اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی اسے بیوقدہ اچھا لگا تھا یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے وہ اس پرفیزہ مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی اور بیوقدہ اسے کھینچتا بھی تھا اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھا کرتا تھا وہ گھر عائشہ گل کا تھا یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی سبانجی سے آج کل بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے مگر نہیں اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی ٹھیک ہے پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا بل سمیت اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے البتہ نہ اس نے اما ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے وہ پہلے ہی ان سے دور تھی جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے تاسیم چھوڑنے آیا تھا تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھیں پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا بھی ہے یا نہیں وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے لیونگ روم میں انگیٹی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی ہائے کی جانب پشت کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑ رہی تھی مدھر دھیمی خوبصورت آواز جو آیت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر وہ وہی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی ایک دم سے وقت پانچ روز پیچھے چلا گیا وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سے آگ تھی الاؤ انگیٹی ابلتا ویکس دہکتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی پانی ڈالو مجھ پر پانی ڈالو وہ اگلے تین روز تک سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھتی چلی گئی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا انگیٹی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم گم ہو رہی وہ یک سم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی تو آج کے دن ہم بلا دیں گے ان کو جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے دفتن عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھ اوپری خانے میں رکھا اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی حیا گم سم سے اس کا چہرہ دیکھے گئی اس کاف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں یہ لڑکی اتنی پرسکون اتنی نرم کیسے رہتی ہے ہر وقت اس کے چہرے پہ کوئی دھول کوئی دھند کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا صاف شفاف اجلا چہرہ معصومیت کم عمری حیا اس نے دھیرے سے حیا کی مٹھی میں اپنا ہاتھ رکھا حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی اس کی آنکھیں اندھیری کی بہت عادی ہو چکی تھی یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے جب یہ اپنے چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے پہلی دفعہ دھوکا انسان گھول پن میں کھاتا ہے مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے خوبصورت لباس پہنے کیا یہ بری بات ہے اس کی آواز میں بے بسی درائی تھی جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا غلط تھا کیا صحیح سب گڈ مڈ ہو رہا تھا نہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں وہی جو میں کرتی ہوں عبادت ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے عبادت صرف روزہ نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے میں پزل باکس اور موتیوں کے ہار بھیجتی ہوں میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے مقاصد پا لیتا ہے اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے ہے ہاں، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل اسٹیکرس لگا رکھے ہیں فریجائل اسٹیکرز سمجھتی ہو نا وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپا ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر وہی اسٹیکرس ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں پھر کسی کا ذرا سا تنس ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ ذرا سا کانٹا چپ جائے یا دل ٹوٹ جائے ہم گھنٹوں روتی ہیں اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے عائشہ خاموش ہو گئی اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی عائشہ گل تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی تم بھی بہت پیاری ہو یہ تو تم نے مروت میں کہا اچھا عائشے میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے عائشہ اٹھتے ہوئے بولی اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا جو بھی تھا عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھیں وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تجبزب اور شش و پنچ میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ کے ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا مسترف سے اٹھ بیٹھی وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب اور اب یہ یادیں اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی اور اگر پانچ چھ ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ اس فائیو اسٹار میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے نہ پیش آتے اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا یقیناً پاشا اسی چیریٹی لنچ پہ مدعو ہوگا اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور آنے کی تصاویر آویزہ نظر آئی تھی اور اب تک تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی کیا اس نے لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی ہاں اس کے بچپن میں ہوتا تھا وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا البتہ چہرے مناظر چھوٹی چھوٹی جزیات کپڑوں کے ڈیزائنز پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا ہو وہاں بہت سے لوگ تھے وہ یقیناً وہاں ہوگا مگر حیا کی نگاہیں اس پہ نہیں پڑی ہوں گی ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو جو معمول سے ہٹ کر ہو سوائے اس لڑکی کے جس کے ٹرے میں چار کپ تھے اس نے قدرے اچھمبے سے آنکھیں کھولی اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی ہال میں نہیں البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی میں مل چکی ہے حیا کا ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا مگر وہ لڑکی مصر تھی کہ وہ مل چکی ہیں اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی وہ زارہ کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں چار کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی اس نے کوفت سے آنکھیں کھولی اور فون کو دیکھا وہاں پاکستان کا نمبر لکھا آ رہا تھا ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا پھر ہیلو اس نے فون کان سے لگایا حیا میجر احمد ہیئر وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز اس نے گہری سانس لی یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعقب کرتے رہیں گے کہیے کس لیے فون کیا ہے آپ نے اس کی آواز میں خود بخود رکھائی درائی یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا اسے کسی اور طرح سے ڈیل کرنا ہوگا کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں اس کی آواز بھوجل تھی تھکان سے بھری غم سے لبریز اداس متفکر حیا نے لمحے بھر کو سوچا اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا دیکھیں میجر احمد اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں وہ چند لمحے خاموش رہا پھر اس کی آواز فون میں ابھری مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی اس کی اغوا کی خبر پھیل چکی تھی تو کیا وہ سب راز نہیں رہا ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا فکر نہ کرے پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی کیا یہ کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر بلیک میلرز میں نے آپ سے کہا تھا نا اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجئے گا وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں آپ نے میری بات نہیں مانی مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی ہے شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی میں اغوا ہوئی ظلم میرے ساتھ ہوا تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں وہ ہر کسی کو نہیں اغوا کرتے خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا قصور ہے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی وہ پوچھ رہی تھی انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں اس میں آپ کا قصور ہے وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا تو اب میں کیا کروں اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں کون سا مسئلہ ہے مجھے بتائیں آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ چاہیں گی وہ چند لمحے خاموش رہی پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے بلیک میلر ایک بے نتھے بیل بیل کی طرح ہوتا ہے حیا اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعبق کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل کیا نہ جا سکے آپ کی کمزوری کیا ہے بہت سی ہیں کمزوریاں پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا وہ جواباً خاموش رہا میجر احمد میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈمپ گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا میں تسلیم کرتا ہوں آپ پنکی تھے مگر ڈالی کون تھا اے آر پی کے ماں نے آپ کو بتایا نہیں کیا میں نے کبھی ڈالی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے نہیں آپ اسے نہیں جانتی وہ باکس مجھے ڈالی نے بھیجا ہے مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں کیا آپ لکھتے ہیں وہ خاموش رہا میجر صاحب مجھے سچ سچ بتا دیں ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کے بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈورے ہلاتے رہتے ہیں جی وہ میں ہی لکھتا ہوں وہ کریمی آئے والی پہلی بھی آپ نے ہی لکھی تھی بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی جی وہ میں نے ہی لکھی تھی ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی جی کھول لیا ہے اور وہ مجھے مل بھی گیا جو ڈالی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹ تھی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی اپنی بات کے اختتام پر اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹا بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا واقعی اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی جی پہلی آسان تھی میں نے بھوج لی ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے پاس ہے اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا جی بالکل جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا نہیں آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی ہایا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اچھا مجھے نیند آ رہی ہے وہ ذرا بیزار سے بولی آپ بے شک سو جائیں مگر پلیز فون مت بد کیجیے گا وجہ سے التجا کر رہا تھا جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے میں آپ کی خاموشی سنوں گا میں سو رہی ہوں بائے اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگائے دوسرا بازو آنکھ پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ تین گھنٹے اور بیس منٹ لکھا آ رہا تھا وہ دم بخود رہ گئی اس نے تو بمشکل دس منٹ میجر احمد سے بات کی تھی تو کیا تین گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا عجیب آدمی تھا یہ بھی